الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتضى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا عزيز دوستو اور بھائیو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے تک پہنچا دیا ہے ورنہ کئی لوگ کئی اللہ کے بندے اس مہینے کے آنے سے قبل فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دیا جس میں بڑی برکات ہیں اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے بڑے مواقع ہیں اس کی ہر گھڑی مبارک ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بسائم یفتر کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ افطار نہ کر لے یعنی روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان لسائم میں فطر ہی لدعوت مستجاب اور خاص طور پہ افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو دعا وہ کرتا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے یہ بڑا ہی باورکت مہینہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا اور اس وقت میں بالخصوص دیکھ رہا ہوں اس مسجد میں نوجوان ساتھی بہت زیادہ ہیں اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی نبی اسلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے شاب فی عبادت رب ہی وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں بڑا ہوتا ہے اور جوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا سب ہی یوم سات قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک نوجوان ہے جو کم عمری سے کم سنی سے اللہ رب العزت کی عبادت شروع کر دیتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے مسجد سے محبت ہوتی ہے علماء سے محبت ہوتی ہے دین سمجھتا ہے سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نوجوان کا یہ منہج بڑا ہی قیمتی اور مبارک ہے اور اللہ پاک اسے اتنا قبول کرتا ہے کہ قیامت کے روز میدان محشر میں جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا یہ سایہ کیا ہے یہ سایہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ سایہ بعد حدیث میں عرش کے سائے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں ہے جیسے ہمارا سایہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تشبیح سے پاک ہے تو اللہ کے سائے سے مراد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک سایہ پیدا کرے گا بہت ہی لطیف اور بہت ہی سکون دینے والا اور بہت ہی راحت دینے والا اور اس سائے تلے کچھ بندوں کو جگہ دے گا اس میں یہ نوجوان بھی ہے جو اپنی نوجوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے استقامت دے اس منحج پر قائم رکھے اور اللہ رب العزت یہ جذبہ اور شوق و ذوق اور بڑھا دے اور دلوں میں اخلاص عطا فرما دے کیونکہ اخلاص عمل ہی سے نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوتی اللہ پاک ریاکاری سے بچائے اور جو اخلاص ہے حقیقی معنوں میں وہ عطا فرما دے جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتخون اس آیت مبارکہ میں دو مضمون خاص طور پہ ذکر ہوئے ہیں ایک اللہ پاک اہل ایمان کو خطاب کر کے انہیں بتا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے تو روزہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے تم پر روزے فرض کر دیے گئے تو فرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو رکھنا ضروری ہے جو لوگ روزے نہیں رکھتے ایک تو بڑے گناہ کا کہ مرتقے میں کبیرہ گناہ کے اور دوسرا ان کی ایمان کی جو عمارت ہے وہ کمزور ہے کیونکہ ایمان کی عمارت پانچ ستونوں پر قائم ہے جس میں توحید نماز زکوٰۃ روزہ اور حج تو کوئی ستون اگر ادا نہیں کریں گے تو وہ گر جائے گا منہدم ہو جائے گا اور نتیجاتن جو اسلام کی عمارت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی بلکہ کمزور پڑ کے گر بھی سکتی ہے اور منہدم بھی ہو سکتی ہے ہاں جو لوگ روزے کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی معنویت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں روزے کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ دائرہ ایمان سے خارج ہیں کافر ہیں اور جو مانتے تو ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور ان کی ایمان کی جو عمارت ہے وہ کمزور ترین ہے کسی لمحے گر سکتی ہے تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے ہم پر فرض ہیں انہیں رکھنا اور اہتمام کرنا ضروری ہے اللہ رب العزت کا یہ فریضہ ہے تو جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہمارے سامنے ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بھی ایسے افراد ہوں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے اس فریدے کے بارے میں بتایا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے یہ فرض ہے اور جو فرائض کا تاریخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے وعیدوں اور گناہوں کا مستحق ہے جبکہ روزے کا انکار کفر ہے کفر سری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے لہذا روزے رکھنا فرض ہے اس فریدے کو ہم سب سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں یہ پہلا مضمون جو اس آیت میں بیان ہوا دوسرا مضمون یہ ہے کہ لعلکم تتقون اللہ پاک یہ بتا رہے کہ روزے تم پر میں نے کیوں فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ لعلکم تتقون تتقون کا معنی بچنا تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے بہت سی چیزوں سے تاکہ تم بچ سکو دنیا میں گناہوں سے کیونکہ روزہ وہی معتبر ہے جو ڈھال کا کام دے نبی السلام کی حدیث ہے سیام جنت کا جنت احدک من القتال روزہ ڈھال ہے بالکل ویسی جیسی ڈھال تم میدان جنگ میں استعمال کرتے ہو اب میدان جنگ میں ڈھال آپ کے ہاتھ میں کیوں ہوتی ہے تاکہ آپ بچ سکیں کس چیز سے دشمن کے وار سے تلواروں سے تیروں سے اور نیزوں سے بچ سکیں یہ ڈھال ہے اور اگر وہ ڈھال ایسی نہ ہو جو آپ کو بچا سکے تو وہ بیکار ہے روزہ ڈھال ہے اس کو ڈھال اس لیے کہا گیا کہ روزہ تم کو گناہوں سے بچائے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائے تو اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انصاف بہو احد فل یقل ان نمر انسا روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے تو اس کا جواب نہ دو بلکہ اس کو کہو کہ میرا روزہ ہے یہ ڈھال ہے ان روزے کو استعمال کرنا بطور ڈھال کے اسی طرح کوئی بھی نافرمانی سامنے آئے اس کو ڈھال بناؤ بہت سے گناہ آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ زبان کے گناہ بہت سے تو اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرو چاروں طرف گناہ ہے انسان باہر نکلتا ہے تو شیطان کی شرارتوں کے جال چاروں طرف ہیں تو لعلکم تتقون تم بچ سکو گناہوں سے ایسا بچو کہ روزے کو بطور ڈھال کے استعمال کرو کوئی ایسا گناہ سامنے ہے جس کا تعلق آنکھوں سے ہے اپنی آنکھوں کو پھیر لو یہ تخوا ہے جس کا مانا یہ کہ واقعی آپ کا روزہ ڈھال ہے بعض اوقات کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اور اپنے کانوں کو اس غیبت کو سننے میں استعمال نہ کریں جس کا من روزہ ڈھال ہے آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے بعض اوقات انسان کچھ بولنا چاہتا ہے کسی کی غیبت کسی کی چغلی کسی پر بہتان اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جائے کہ میرا روزہ ہے روزہ ڈھال ہے کیونکہ یہ بھی علماء کا استمبا بڑا صحیح ہے کہ جیسے کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے کسی گناہ کے ارتکاب سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے امام قرطبی بھی ایک بڑے مفسر محدث ہیں انہوں نے نواق سوم کا ذکر کیا کہ روزہ کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے نمبر ایک کھانا نمبر دو پینا اور نمبر تین بیوی کا قرب جمع اور نمبر چار گناہ کا ارتکاب روزے کی حالت میں گناہ کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی دلیل پیغمبر اسلام کی حدیث ہے ملم یادا اقول ہی فلئی صلی اللہ حاجت ہو کہ جو لوگ روزے کی حالت میں قول زور نہیں چھوڑتے اور عمل زور نہیں چھوڑتے دو چیزیں ہیں قول زور اور عمل زور قول زور زبان کی ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو جیسے غیبت ہے چغلی ہے الزام تراشی ہے دروغ گوئی جھوٹ بولنا یہ سب قول زور ہے اور عمل زور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہے روزے کی حالت میں انسان کو ایسا کام کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے تو اس گناہ کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں اس اس کا روزہ بالکل کارآمد نہیں نکارا ہو گیا بیکار ہو گیا یہ تقوا ہے روزے کو واقعی ڈھال بناؤ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ لال تتقون تب تک تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے تاکہ تم بچ سکو گناہوں سے معصیتوں سے لال تتقون تب تک تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے کل مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے اور یہ واقعی تم کو بچائے گا روزہ بچائے گا تم تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے اپنے پروردگار کی ناراضگی سے تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے یہ سب تقوا کے مفاہیم یہ سب بچنے کے معنی ہیں اور اگر یہ بچاؤ تم حاصل نہ کر سکے رودے کی حالت میں اپنے رودے کے ذریعے تو مقصد فوت ہو گیا اور مشن کی کامیابی مقصد کو پورا کرنے میں مشن کامیاب کب ہوگا جب آپ کا مقصد پورا ہو آپ حج کرنا چاہتے ہیں یہ مشن ہے آپ کا آپ نے ٹکٹ لے لیا احرام باندھ لیا زاد راہ تیار کر لیا جہاز میں سوار ہو گئے جدہ پہنچ گئے مکہ پہنچ گئے سارے کام کر دیے اور حج کیے بغیر واپس آ گئے مشن کامیاب ہو گئے کوشش کیا آپ نے سفر بھی کیا ٹکٹ بھی خرچ کی پیسہ خرچ کیا مکہ مکرمہ پہنچ گئے محنت کوشش یقیناً موجود ہے لیکن ساری محنت کی کامیابی کس چیز میں ہے مقصد کو پورا کرنے میں آپ گھر سے اذان سنتے ہیں وضو کرتے ہیں مکمل وضو سردی کا موسم ٹھنڈے پانی سے اور گھر آپ کا ایک میل دور ہے اب وہاں سے پیدل اب چل کے آ رہے ہیں مسجد میں پہنچ گئے بڑی کوشش ہو گئی مسجد میں داخل ہوئے اور نماز نہیں پڑھی وضو کر لیا گھر سے آ گئے مسجد میں پہنچ گئے محنت ہے کوشش ہے لیکن نماز نہیں پڑی مشن کامیاب ہوگا کیوں اس لیے کہ مقصد حاصل نہیں ہوا اور یہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو محض بھوکا اور پیاسا مارا جائے دن چھوٹا ہو بڑا ہو ٹھنڈا ہو گرم ہو سحری کریں یا نہ کریں روزہ رکھنا ہے آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے کہ آپ کو بھوکا اور پیاسا مارا جائے یہ مقصد نہیں بھوکا اور پیاسا آپ کو رکھنا یہ آپ کے فائدے کے لیے کیونکہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو جو گناہوں کی اور شرارتوں کی تیزی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے بڑے اس میں معاونین آپ کو دیے بھوک ایک معاون ہے تاکہ مقصد حاصل ہونے میں آسانی ہو پیاس ایک معاون ہے تاکہ مقصد آسانی سے حاصل ہو جائے پھر جو گناہوں کا مصدر ہے جس سے گناہ پھوٹتے ہیں وہ شیطان نبی السلام کا فرمان ہے کہ سفت مرادت الشیاطین جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتے مدد ہو رہی ہے آپ کی بھوک اور پیاس ہدف نہیں ہے ہدف تک پہنچنے کا راستہ ہے جیسے آپ نے بزو کیا بزو ہدف نہیں ہے آپ چل کر آئے ایک میل یہ ہدف نہیں ہے ہدف تو نماز ہے اگر نماز آپ نے نہیں پڑھی تو ہدف حاصل نہیں ہوا مشن بیکار ہو گیا ناکام ہو گیا تو روزہ اس آیت کریمہ میں مشن اور مشن کا مقصد یہ دو چیزیں بیان ہیں مشن کیا ہے کتب علیکم بلح السلام روزے تم پر فرض کر دیے گئے یہ مشن آپ کو سونپا گیا یا اللہ کیوں لال تتقون تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے بچ سکو روزے کو ایسا بنا لو کہ دنیا میں گناہوں سے بچ سکو اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچ سکو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ سکو یہ سارے معنی ہے بچاؤ کے اور ہاں روزے میں یہ صلاحیت ہے روزہ آپ کو بچائے گا آپ کو سنبھالے گا ہاں یہ ضروری ہے کہ اپنے روزے کو مضبوط کرو کیسے جیسے اللہ کے پیغمبر مضبوط کرتے تھے رہنمائی موجود ہے کیسے کرتے تھے نبی اسلام روزے کی حالت میں کثرت سے قرآن پڑھ رہے آپ بھی کثرت سے قرآن پڑھیں یہ پیغمبر اسلام کی سنت بھی ہے قرآن سے محبت بھی ہے اور جو مشن آپ کو سونپا گیا ہے اس کی کامیابی کا آسان ترین راستہ بھی نبی السلام کثرت سے قرآن پڑھتے دن بھر قرآن پڑھتے رات ہوتی تو قیام اللیل تحجد کی شکل میں قرآن پڑھتے لمبا قیام کرتے خوب قرآن پڑھتے تحجد سے فارغ ہوئے جبیل امین آ جاتے قرآن کا دور کرنے کے لیے ہر رمضان کی راتوں کو جبریل امین نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے پورے قرآن کا جس سال فوت ہوئے اس دن پورے قرآن کا دو دفعہ دور کیا کچھ سمجھو اس سے رمضان کا اور قرآن کا ایک خاص تعلق ایک خاص ربط ہے فرمایا کہ شاہ رمضان اللہ دی ان ذرفی قرآن رمضان کے مہینے میں قرآن اتار دیا گیا ان نہ ہو فی الحال قدر رمضان میں بھی کب شب قدر میں شب قدر میں قرآن اتارا گیا آپ کہیں گے قرآن تو تیئیس سال میں اترا ہے شب قدر کا معنی کیا نبی علیہ السلام پر کبھی پانچ آیتیں اتر رہی کبھی دس اتر رہی کبھی ایک سورت اتر رہی ہے شب قدر میں اتارنے کا معنی کیا قرآن پاک کے دو نزول ہیں قرآن پاک کا دو طرح کا اترنا ہے ایک مکمل قرآن کا نزول یہ ہے لوح محفوظ سے آسمان تک جو مکمل قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانا ہے اس مکمل کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نکالا اور آسمان تک پہنچا دی یہ نزول رمضان میں ہوا تھا شب قدر میں اس کے بعد یہاں سے نبی علیہ السلام تک پہنچایا تیئیس سالوں میں کبھی ایک آئے کبھی دس آئے تھے کبھی پانچ آئے تھے کبھی ایک سورت اس طرح اس کا نزول پورا ہوا تو یہ مکمل نزول رمضان میں کیوں ہوا اور حدیث میں آتا ہے کہ تورات بھی رمضان میں اتری انجیل بھی رمضان میں اتری زبور بھی رمضان میں اتری ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی رمضان میں اترے مانا رمضان کا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی یہ تعلق بنا کر رکھیں چاہے روزے کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ روزے کی حالت میں جو ہی موقع ملے قرآن پاک پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا دنیا میں تقوا کمانے کا آسان ذریعہ ہے اور قیامت کے دن ایسی گھڑی آ سکتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور گناہوں کی گنتی ہو رہی نیکیاں اور گناہ ان کو شمار کیا جائے انسان پھنسا ہوا اور کوئی جائے پناہ موجود نہیں ہے اچانک ان القرآن و سیام یشفان یوم القیامہ اچانک قرآن پاک وہاں پہنچ جائے گا اور ساتھ ہی روزہ پہنچ جائے گا روزہ اور قرآن دونوں اکٹھے وہاں پہنچ جائیں یہ کتنا یہ گمبھیر موقع ہے اکٹھے وہاں پہنچ جائیں گے اور قرآن کہے گا پہلے یا رب یارب من ہوں یا اللہ یہ بندہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے اسے میں نے سونے نہیں دیا رات کو جاگتا کس لیے جاگتا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گپے مارنے کے لیے نہیں اور نہ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے اور پان کے دور چل رہے ہیں اور ساتھ گپے ہانک رہے ہیں نہیں میں نے رات کو اس کو سونے نہیں دیا اس لیے کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا پڑھتا تھا مجھے فشفعنی یا اللہ میری سفارش قبول کر لے اس کے حق میں اس کو معاف کر دے قرآن خاموش ہوا روزہ بول اٹھا یا رب انی یا اللہ یہ بندہ اسے میں نے خواہشات نفس سے روکا روزے کی حالت میں روزے کا احترام کرتے ہوئے نہ یہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا اور نہ اپنی اہلیہ کے قریب جاتا تھا اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا اس کو میں نے روکے رکھا روزہ ایک ڈھال کے طور پہ تھا فی اس کے متعلق میری سفارش قبول کر لے روزہ اور قرآن دونوں اکٹھے سفارش کر کرے اور حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں کوئی شفعان دونوں کی سفارش بالآخر قبول کر لی جائے گی اور بندے کا حساب و کتاب موقوف ہو جائے گا اور جنت کا پروانہ تھما کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن یہ کب ممکن ہے جب آج آپ روزے سے اسی طرح استفادہ کریں رمضان موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے اور آپ بھی موجود ہیں وقت نکالیں اس کی تلاوت کے لیے کثرت سے پڑھتے رہیں یہ ایک حصار ہے اس روزے کی حفاظت کا قرآن نہیں پڑھو گے ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو نہ آنکھیں محفوظ نہ کان محفوظ ہم نے دیکھا کئی لوگ رودے کی حالت میں موسیقی بلند آواز سے لگائے سن رہے ہوتے کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ کان ہمارے کانوں وہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچے گی وہ شیطانی گھنٹی اور یہ ابلیس لعین کا باجا ہمارے کانوں تک پہنچے گا ایک معصیت ہم تک پہنچ رہی تو اس سے بہتر ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ زیادہ کوشش کریں اپنے گھر گزاریں زیادہ وقت تنہائی میں گزاریں اور قرآن پاک پڑھتے رہیں اس کا فائدہ قیامت کے دن ہوگا جب روزہ اور قرآن دونوں مل کے سفارش کریں گے اکٹھے سفارش کریں تو یہ ایک حصار ہے روزے کی حفاظت کا اپنے روزے کو اس طرح مضبوط بناؤ پائیدار بناؤ پیغمبر اسلم اور کیا کیا کرتے تھے نبیر اسلام اور روزے کی حالت میں کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے کثرت سے یہ علاقہ یقیناً غربت کا علاقہ ہے انسان سوچتا ہے کہ صدقہ ہم کیسے دیں بھائی صدقہ ایک کھجور کا بھی ہوتا ہے دین میں اتنی سماحت ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اتنا کن نارا آ بھی ورک آدھی کھجور خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو آدھی کھجور کیا اس کی قیمت یہ ضروری ہے کہ صدقہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور جو صدقہ جتنا غربت ہوتی کم دیتا ہے اتنا وہ اس کے اخلاص کی علامت وہ اس کے اخلاص کی علامت ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول وسلم نے شاہ فرمایا کہ صابہ کا درہم اللہ میں الف درہم کہ کل ایک درہم ایک لاکھ درہم سے سبقت لے گیا صحابہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے کیسے جیت گیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بتایا کہ کل دو لوگوں نے صدقہ دیا ایک نے ایک لاکھ درہم خرچ کیا دوسرے نے ایک درہم خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک درہم والے کو زیادہ ثواب دیا کیسے فرمایا کہ جس جس نے ایک لاکھ خرچ کیے اس کے پاس کروڑ ہاتھ درہم تھے تجوریاں بھری ہوئی تھی اس نے ایک لاکھ نکال کے دے دی جس نے ایک درہم خرچ کیا اس کے پاس ٹوٹل دو درہم تھے اتنا اس میں جذبہ ہے کہ تصدق کا نصف مال ہی اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دی آدھا دیکھیں صدقہ چھوٹا سا ہے اللہ کتنا بڑا قدردان ہے اللہ نے اس ایک درہم کی قدر زیادہ کی جنگ تبو کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کا تعاون کرو مال خرچ کرو تو بڑے بڑے مالدار صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار سونے کی اشرفیاں ایک ہزار سونے کی اشرفیاں کتنے کلو سونا دے کسی نے اونٹ دیے اور کسی نے بے تحاشا مال دیا درہم دیے ایک انصاری صحابی جس کا چھوٹا سا باغ تھا اور ابھی کھجورے پکی نہیں تھی کچی تھی وہ اپنے باغ میں رات کو داخل ہوا اور ٹٹول ٹٹول کر ایک ایک کھجور کو کہ جو ذرا نرم ہو اور کھانے کے قابل ہو وہ توڑتا رات بھر توڑتا جو اس کے ہاتھ آ سکی ایک دو کلو کھجوریں وہ لا کر پیغمبر علیہ السلام کو پیش کر دیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو اس انصاری کے عمل سے آگاہ کر دیا تھا کہ باقی سب نے ڈھیروں مال دیا ہے اور یہ یہ انصاری خرچ کرنے کا حریث اس کے بعد یہی ایک آدھ کلو کی گنجائش ہو سکی رات بھر یہ تلاش کرتا رہا کھجوریں کچی تھیں لیکن جو کسی حد تک کھانے کے قابل تھے وہ توڑ کر لے آیا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ صدقہ اس کا پسند ہے اس انصاری کا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ کھجوریں پورے مال پر بکھیر دو پورا مال جمع کر کے اوپر یہ کھجوریں سجا دو اتنا یہ پیارا صدقہ ہے تو یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے اور خرچ کرنے کے عادی بنو آدھی کھجور بھی صدقہ ہے کسی کو دے دو اس میں کیا خرچ ہو رہا ہے اخلاص اگر موجود ہے تو یہ نیکی بھی رودے کی حفاظت کا بڑا ایک قوی حصار ہے کیونکہ نبی اسلام رمضان میں صدقہ دیتے کثرت سے کان رسود من ریح المرسلہ کہ پیغمبر علیہ السلام رمضان کے مہینے میں تیز رفتار آندھی سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتا تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے ایک تلاوت قرآن اور دوسرا صدقہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دو چیزیں رودے کو مضبوط کرنے کے حصار نبی اسلام یہ کیا کرتے تھے تیسرا تراوی کی نماز قیام اللیل اس میں وسرت ہے آپ کے لیے عشاء کے بعد جب چاہیں تراوی پڑھ لیں جیسے مساجد میں نماز کے فوراً بعد تراوی باجماعت جماعت ہوتی باجماعت پڑھے اس کا فائدہ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ منص اللہ حتیٰ انصارف کسی بالح قیام کہ جو تراویح کی نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھے گا اور امام کے ساتھ ختم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کا اجر دے دے اس عمل سے پوری رات کے قیام کا اجر مل دے اگر تراوی کی نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھی ساتھ ہی شروع کی ساتھ ہی ختم کی تو اللہ رب العزت پوری رات کے قیام کا اجر دے دے اگر آپ چاہیں تو اس نماز کو مؤخر کر لیں فجر کے وقت سحری کے وقت بقرآن الفجر ان قرآن الفجر کہانا مشہور ہے صبح کا قرآن پڑھنا اس وقت ملائکہ بھی ساتھ ہوتے ہیں ملائکہ موجود ہوتے ہیں اور یہ وقت بڑا قیمتی جند ربنا تبارہ کا بتایا تھا الا سماعی دنیا یہ وہ وقت ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے حل میں مستشفن فاشی کوئی شفا کا طالب مجھ سے شفا مانگ لے اور حل میں مسترد انفارد کو ہو اور کوئی رودی کا طالب کوئی غریب ہے فقیر ہے کلاش ہے اس وقت مجھ سے رودی مانگ لی میں اس کو روزی دوں گا حل من سائل ہے کوئی سائل ہو مجھ سے سوال کرے جو چاہے سوال کرے میں عطا کروں گا اللہ خود پکار رہا یہ فجر کا وقت اور پکارتا رہتا ہے فجر کے طلوع ہونے تک جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی طرف چڑھ جاتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے ہر رات اس وقت کا قرآن پڑھنا یہ مشہود فرشتوں کی حاضری کا وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے انتہائی قرب کا وقت ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے اختیار ہے جب چاہے پڑھے اگر عشاء کے فوراً بعد باجماعت پڑھتے ہیں اس کا اپنا فائدہ ہے پوری رات کے قیام کا سواب اگر فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کا اپنا فائدہ ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ زیادہ خوشبو کی حفاظت کب کر سکتے ہیں زیادہ تجرب اللہ کی طرف کب پیدا ہو سکتا زیادہ انعبت آپ کے دل میں کب آ سکتی کچھ لوگ اگر باجماعت پڑھنے میں ریاکاری کا امکان ہے تو وہ مؤخر کر لیں رات کو چھپ کر پڑھ لیں اخلاص کا الگ فائدہ ہے جو بندے قیام اللیل کرتے ہیں چھپ کر ان کو ریاکاری کا شائبہ ہے تو اخلاص کا اپنا فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر مسکراتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو قافلے کے ساتھ جا رہے رات کا وقت ہے اور کہیں پڑاؤ ڈال لیا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی اس وقت سب کو نیند سے پیار ہے کہ جا کر سو جائیں پڑاؤ ڈالا بستر بچھائے اور سو گئے یہ شخص جو قافلے کے اندر ہے یہ لیٹتا ضرور ہے لیکن سوتا نہیں سب کو دکھانے کے لیٹ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے سوتا نہیں انتظار کرتا ہے کہ سب سو چکے قافلے والے اب وہ اٹھتا ہے اندھیرے میں وضو کرتا ہے اور نفل شروع کر دیتا ہے جب تک نفل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر ہے کتنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرے ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت کا ذریعہ ہے تو باہر کے بھی قیام اللیل تراویح کی نماز یہ بھی رمضان میں پیغمبر علیہ السلام کا خاص طور پہ معمول ہوتا اس سے بھی روزہ مضبوط اور محفوظ ہوتا ہے تو یہ تین عمل کثرت کے ساتھ ایک قرآن کی تلاوت دوسرا صدقہ اور انفاق اللہ اور تیسرا تراوی کی نماز اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ماہ سیام جو ہے یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی اگر آپ قرآن پڑھیں جہاں پر رمضان کا ذکر ہے جہاں رمضان کا روزوں کا ذکر ہے وہاں رمضان کی آیتوں کے درمیان اللہ نے ایک آیت ذکر کی جس میں دعا کا ذکر اس آیت سے قبل بھی رودے کا ذکر ہے اس کے بعد بھی رودے کے مسائل اور عین درمیان میں یہ آیت کریمہ مذکور ہے جس میں رودے کا دعا کا ذکر فرمایا کہ فل جی بولی بل یو میں میرے بندے جب تم سے پوچھے میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں میں قریب ہوں قریب ہونے کا معنی کیا قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر اور اس کا عرش مخلوقات میں سب سے اونچا ہے سب اسم کا کل اللہ تعالیٰ العلیٰ ہے العلیٰ العلیٰ اسم تفضیل کا سیکھ ہے جس کا معنی سب سے اونچا سب سے اوپر اللہ تعالیٰ بے ذات ہی اپنے عرش پر ہے اور اس کا عرش مخلوقات میں سب سے اونچا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت مستوی مانا سب سے اونچا اللہ رب العزت ہے وہ بلندی کیا ہے وہ اونچائی کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے یہ ہمیں معلوم اور اس کا سب سے اوپر ہونا با کمال کوئی نقص نہیں جیسے ہمیں کوئی جہد گھیر لیتی ہے ہم نیچے ہوں اوپر ہوں جہد کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ گھرا ہوا نہیں ایسا بلندی پر ہے کہ کسی چیز نے اس کو گھیرا ہوا نہیں اس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ایسا اس کا ہے لیکن قریب بھی ہے قریب ہونے کا معنی اپنے علم کے ساتھ اپنے سما اور بسر کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ وہ قریب بھی اسے کوئی اوجھل نہیں ہے اس سے کوئی دور نہیں ہے اس سے کوئی مخفی نہیں ہے ایک ذرے تک کا اس کو علم ہے تو فرمایا کہ میرے بندے جب تم سے سوال کرے میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں مجھ سے مانگو مجھ سے سوال کرو میں قریب ہوں اللہ اکبر اخبر قریب ہے تو اس سے مانگا جائے وہ شخص کتنا رحم کے قابل ہے جو اس قریب ذات کو پکارتا ہے دور والوں کے وسیلے لے لے کر وہ کہتا ہے بادشاہ تک پہنچنا وزیر کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کا دنیا کے بادشاہ ہے چھت تک پہنچنا سیڑھی کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ چھت جیسا ہے کیا کتنے گندے عقیدے اور اگر بال فرض بادشاہ آپ کے کمرے میں آ جائے اور آ کر کے مجھ سے مانگو آپ کہیں نہیں یہ پروٹوکول کے خلاف پہلے اسلام آباد جاؤں گا وہاں آپ کے سیکرٹری سے اجازت لے کر پھر آپ سے مانگے گا ایسا ممکن ہے اللہ فرما رہے میں تمہارے قریب ہوں مجھ سے مانگو تم کہو نہیں پہلے بغداد جاؤں بغداد کی سرکار کا وسیلہ لے کر آؤں اللہ اکبر یہ کیا بات رقید گی تو فرمایا کہ جب میرے بندے تم سے سوال کریں میرے بارے میں تو کہو میں قریب ہوں فن یہ سجیب بولی مجھے پکارے مجھ سے دعائیں مانگے یہ آیت کریمہ بالکل رمضان کی آیات کے درمیان ذکر اس میں اشارہ ہے کہ روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی رمضان میں کثرت سے دعائیں کرو دعائیں قبول ہوتی تو پھر یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ اور قبولیت دعا کا مہینہ تو جہاں بہت سے کام آپ نے کرنے ہیں وہاں دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی اور خاص طور پہ ایک وقت دعا کا بہت اہم ہے اور وہ افطار کا وقت افطار پر پہلے پہنچ جاؤ نبی اسلام کی حدیث ہے لسوائے میں فرحت اللہ تعالیٰ روزے دار کو دو موقعوں پر خوش کر دیتے ہیں فرحت الندہ فطر فرحت الندہ لقاء رب ہی ایک خوشی افطار کے وقت یہ خوشی کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے آپ نے کھانا پینا ہے یہ بھی خوشی کی بات ابھی تک فاقہ تھا اللہ کے حکم سے اب کھائیں گے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے یقیناً خوشی کی بات اور پھر یہ وقت دعا کی قبولیت کرے یقیناً خوشی کی بات اس موقع پر دعائیں کریں اللہ پاک قبول فرمائے اور پھر پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ رمضان میں کچھ بندے اتقا ہیں اتقا اللہ اتقا کہتے ہیں جہنم سے آزاد کیے ہوئے رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے افطار کے وقت سے رات شروع ہو جاتی اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اللہ پاک دن بھر کا روزہ آپ کا دیکھتا ہے آپ نے روزے کو واقعی ڈھال بنایا گناہوں سے بچے قرآن کی تلاوت کی صدقہ دیا دعائیں کی اور جو شرعی تقاضے پورے کیے اور جو پیغمبر اسلام کا معمود اور سنت اس کو ادا کرتے رہے تو ممکن ہے اس رات آپ کی باری آ جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا عتیق بنا دے جہنم سے آزاد کرتا ہے جہنم سے آزاد کیا ہوا تو آپ دیکھیں یہ مہینہ کتنا مبارک ہے کتنا عظیم اور بابرکت ہے اور کتنا افضل اور قیمتی تو اس کو ضائع نہیں کرنا آیت کریمہ اس کو بار بار پڑھتے رہیں غور کرتے رہیں کہ کسی علیکم السیام کما کسی روزے تم پر فرض کر دیے گئے ایک مشن تم کو سونپ دیا گیا ہے تاکہ تم بچ سکو یہ بڑا وسیع مفہوم ہے اس کے بچنے کا گناہوں سے بچ سکو شرک سے بچ سکو بدر سے بچ سکو اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو قبر کے عذاب سے بچ سکو جہنم کی آگ سے بچ سکو یہ سارے کام روزے کے ذریعے ممکن تو اس اہم مقصدیت کو سامنے رکھو اور پھر یہ مقصدیت اس کی حفاظت ہمیشہ ہو جائے یعنی تم میں تقوی ہمیشہ کے لیے آ جائے رمضان تک نہ ہو یہ بات یاد رکھو رمضان کے روزے آپ نے رکھے تلاوت کی صدقات دیے دعائیں کی خوب رمضان گزرا آپ پھر ویسے کے ویسے ہی بن گئے ایک نماز اگر چھوڑ دی ساری محنت میں پانی پھر جائے سب بیکار فضول ایک نماز اگر چھوڑ کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان میں پابندی کرتے ہیں جو ہی رمضان گزرا اب کوئی ہوش نہیں نماز بھی ختم سب ختم ساری محنت پر پانی پھر جائے سب فضول ختم جو حدیث صاحب نے سنی اسلام کے پانچ ارکان وہ ترتیب کے ساتھ ہیں پہلا رکن گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ گواہی یہ پہلا رکن اس کے بعد نماز ہے دوسرا رکن نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک پہلے رکن کو پوری طرح سنوار نہ لو اور سیدھا نہ کر لو اگر توحید میں خلل ہے یا پیغمبر اسلام کی رسالت کو ماننے میں خلل ہے کوئی خرابی ہے آپ نمازیں پڑھیں پانچوں تحجد پڑھیں اشراق پڑھیں فرات الطاف پڑھیں جو مرضی پڑھیں وہ نماز قبول نہیں ترتیب میں اس کا دوسرا نمبر ہے دوسرا نمبر کب قابل قبول ہوگا جو پہلے نمبر کو بالکل صحیح کر لو نبی السلام نے معاذ کو یمن بھیجا فرمایا کہ سارے اہل کتاب ہیں سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا اور جب تک توحید قبول نہ کر لیں اس وقت تک نماز کی دعوت نہیں دینی جب توحید قبول کر لیں پھر نماز کا بتاؤ جب نماز قبول کر لیں پھر زکوٰۃ کا بتاؤ ترتیب مرتب یہ احکام مربوط ہیں اگر توحید یا رسالت میں خلل ہے نماز پڑھو کہ قبول نہیں ہوگی تیسرا نمبر زکوٰۃ کا اگر نماز میں خلل ہے توحید میں خلل ہے زکوٰۃ دیتے ہو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی چوتھا نمبر روزے کا اگر توحید میں خلل ہے نماز میں خلل ہے زکوٰۃ میں خلل ہے روزہ رکھتے ہو روزہ قبول نہیں ہوگا روزے میں خلل ہے تو حج قبول نہیں ہوگا تو باہم یہ سارے احکام مربوط ہیں تو آئیے پھر عزم کریں اللہ تعالیٰ نے قیمتی مہینہ ہم کو ادا کر دیا اس پر پورے استقامت سے ہم جم جائیں اور آگے بھی عزم کر لیں جو ہی یہ رمضان گزرے گا یہ سارا عمل ہمارا برقرار اور قائم رہے گا نمازیں ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے نافرمانی سے بچیں گے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے یہ پورا ایک مہینہ کافی ہے آپ کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کروا کر کندن بن جاؤ رمضان کے بعد یہ معمول جاری رہے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی اساس بن جائے اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ روزے کا مقصد تیس دن فاقہ کرنا ہے باقی جو مرضی ہوتا رہے تو یہ آپ کی بھول ہے فاقہ ایک معاون کے طور پر ہے آپ کی اصلاح کرے گا اور آپ کو استقامت پر قائم رکھے گا گناہوں کی تیزی سے بچائے گا یہ ایک آپ کے لیے معاون کے طور پر تو ان سارے شرع نمود کو سمجھیں اور ان کو اپنا لیں تاکہ اللہ تعالی ہم کو تقوی اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے اور یاد رکھو کہ تقوی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں بلاق التقوا انجام کی بہتری تقوا پر وہ عدت المطقین جنت متقین کے لیے خیر و زاد تقوا آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ تیار کرو اور سب سے بہترین زاد راہ تقوا ہے اللہ پاک ہم کو توفیق ادا فرما دے اللہ پاک نیتوں میں اخلاص ادا فرما دے ہمارے ہر عمل کو اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے ہماری توحید کی اصلاح فرما دے ہم کو شرک سے بچائے سنت کی اصلاح فرما دے ہم کو بدر سے بچائے نافرمانی سے بچائے روزے کو ڈھار بنانے کی توفیق دے دے اور واقع یہ روزہ ایسا بن جائے ہمیں معصیتوں سے شیطان کی شرارتوں سے قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے عقول غوری حاضر وسطر ال واخر الطعینہ الحمد العالمین